دعوت اور گفتگو کے آداب اب میں دعوت اور گفتگو کے سلسلے میں چند نکات پر زور دینا چاہتا ہوں اس سلسلے میں ان نکات کی بڑی اہمیت ہے نمبر ایک ماں باپ اور رشتہ داروں کے حق کی رعایت ضروری ہے ماں باپ سے خشونت کے ساتھ نہیں پیش آنا چاہیے اور نہ بھائی بہنوں سے سختی کا برتاؤ کرنا چاہیے اس بنیاد پر کہ یہ لوگ گناہ گار یا حق سے منحرف ہیں کہ لوگوں کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کی جائے اور خاص طور سے والدین کا یہ حق گناہ گار یا بدتی ہونے سے ساکت نہیں ہو جاتا ماں باپ کے حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کر لے جس سے تو ان کی بات ہر برتاؤ کرتا آیت نمبر پندرہ یہاں شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مومن کو مشرک بنانے کی کوشش کی جائے اور جب اس گناہ کا صدور والدین سے ہو تو اللہ نے ان کی اطاعت سے روک دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ معروف طریقہ سے رہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے ساتھ جو دعوتی بات چیت کی ہے اور جس کا کا ذکر سورہ مریم میں آیا ہے جو شخص اس مطالعہ کرے گا وہ اچھی طرح جان لے گا کہ بچوں کو ماں باپ کے ساتھ دعوتی بات چیت میں کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے چاہے یہ ماں باپ مشرق ہی کیوں نہ ہو پھر یہ ماں باپ اگر مسلمان ہوں تو گناہ گار ہونے اور مخالفت کرنے کے باوجود ان کا پدری حق تو ہے ہی اسلام نے جو حق انہیں دیا ہے وہ بھی باقی رہتا ہے سانین کے حق کا بھی خیال رکھنا چاہیے سن کے اس فرق کو ختم نہیں کرنا چاہیے نہ بڑوں اور چھوٹوں سے مخاطبت کا یکساں طریقہ اپنانا چاہیے اور نہ بڑوں کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے جو نوجوانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے باوجود یہ کہ اسلام تمام لوگوں کو مساوی قرار دیتا ہے لیکن مساوات کا یہ غلط مفہوم ہے کہ کسی کے خاص حق کا خیال نہ رکھا جائے اسلام عام حقوق اور انسانی عزت و وقار کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان مساوات کا اعلان کرتا ہے اور یہ اس بات کے منافی نہیں کہ خاص حقوق مثلا رشتہ داروں کے حقوق میاں بیوی کے حقوق پڑوسی کے حقوق اور سربراہوں کے حقوق کی رعایت کی جائے یہ اسلامی آداب زندگی ہے کہ چھوٹا بڑے کا احترام کرے اور بڑا چھوٹے کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور ہمارے علماء کا حق نہیں پہچانتا امام احمد رحمت اللہ علیہ نے عباد اللہ تعالیٰ عنہ بن سامد سے یہی حدیث روایت کی ہے لیکن اس میں لفظ لیس منا ہم میں سے نہیں کی جگہ لیس من امتی یعنی وہ میری امت میں سے نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں تعویل کرنے والوں نے اس فکرے کی جو بھی تعویل کی ہے لیکن ان تعویلوں کے باوجود اس برات سے اور اور سخت کیا چیز ہو سکتی ہے ہے ایک حدیث میں آیا کہ سفید ریش مسلم کی عزت کرنا اللہ کی تعظیم اور احترام میں سے ہے ابو داؤد سبقت کے حق کی رعایت جس کو دعوت اسلامی کی نشر و اشاعت میں اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے میں سبقت کی فضیلت حاصل ہے اور جس نے دین کی نصرت میں ہر نرم گرم کو برداشت کیا ہے دین کی بھرپور مدد کی ہے تو اس کی اس فضیلت کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور نہ اس کے سابقہ پر مٹی ڈالنی چاہیے اور نہ اسے تان و تشنی کا اس بنیاد پر نشانہ بنانا چاہیے کہ اس میں چستی کے بعد سستی آ گئی ہے یا قوت کے بعد ذوق پیدا ہو گیا ہے استقامت کے بعد کوتاہی کا مرتکب ہو گیا ہے اس لیے کہ اس کے پاس خیر کا سرمایہ ہے اور جہاد کے میدان میں اس سے جو سبقت حاصل ہے یہ ساری چیزیں اس کے حق میں سفارش کرتی ہیں کہ اس کے سابقہ کارناموں کا انکار نہ کیا جائے یہ بات میں اپنے جی سے گھڑ کر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ وہ بات ہے جو حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ بن ابھی بلتا کے معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جبکہ ان سے ایک لگزش ہو گئی تھی اور یہ لگزش بھی خیانت کے مشابہ تھی انہوں نے قریش مکہ کے نام ایک خط لکھا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے جو تیاری کی تھی اس خط میں اہل مکہ کو اس کی اطلاع دی گئی جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری پوری کوشش تھی کہ اس تیاری کی کوئی خبر باہر نہ جانے پائے اسی لیے جب یہ خط پکڑا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں یہ تو منافق ہو گیا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی سے جو جواب ملا وہ یہ تھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمہیں کیا خبر اللہ بدر والوں کے حالات سے آگاہ ہے تبھی تو اس نے کہا جو چاہو کرو میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا اعلمو ما شئتم فانی قد غفرت لکم بے شک حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی بلتا کے سابقہ کارناموں نے پدر کے معرکے میں ان کی شرکت نے دربار نبوت پہ ان کے لیے وہ منزلت حاصل کر لی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کر لیا اور اپنے ساتھیوں سے ان کے بارے میں وہی بات کہی جو بدر والوں کے سلسلے میں آپ کہتے تھے عام لوگوں میں گھل مل کر رہو نوجوانوں کے لیے میری پانچویں نصیحت یہ ہے کہ وہ مثالیت اور خوابوں کے آسمان سے اتر کر حقیقت کی سرزمین پر آئیں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہیں کسان مزدور کاریگر محنت کش اور جدوجہد کرنے والے افراد اور مجاہدین سے ملیں شہر کی گنجان بستیوں محلوں گلیوں اور گاؤں میں جائیں یہی انہیں اچھی فطرت اور اچھے دل کے انسان ملیں گی یہی ان کی محنت سے نڈھال جسموں سے ملاقات ہوگی نوجوانوں کے لیے میری یہ نصیحت ہے کہ وہ ان لوگوں کے پاس جائے ناخواندہ لوگوں کو خواندہ بنانے میں حصہ بٹائیں تاکہ وہ پڑھنے لگے مریضوں کے علاج میں ہاتھ بٹائیں تاکہ وہ صحت سے ہمکنار ہو ٹھوکر کھا کر گرنے والوں کو تقویت پہنچائیں تاکہ وہ کھڑے ہو جائیں بیکار لوگوں کے لیے امدادی کاموں میں حصہ لیں تاکہ ان کی محتاجی دور ہو جائے پسماندہ افراد کی ذہنی تربیت میں حصہ لیں تاکہ یہ لوگ آگے بڑھ سکیں آسیوں اور خطاکاروں کو سمجھائے بجھائے کہ وہ گناہوں سے تائب ہو جائے بھٹکے ہوئے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر سہارا دے کہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں منافقوں کا پردہ چاک کریں کہ وہ روپوش ہو جائے رشوت خوروں کا پیچھا کریں یہاں تک کہ وہ رشوت خوری سے باز آ جائیں مظلوموں کو انصاف دلائیں کہ ان کے اندر اثر نو زندگی کا نشاد پیدا ہو ناخواندگی کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ کو جمع اور تقسیم کرنے کے لیے لوگوں کے اندر سرح صفائی کے لیے امراض کے خلاف جنگ کے لیے سگریٹ نوشی اور نشہ آور اشیاء سے لوگوں کو بچانے کے لیے بری عادتوں کو مٹانے اور اچھی عادتوں کو پھیلانے کے لیے نوجوانوں کو کمیٹیاں بنانا چاہیے یہاں کتنے ہی میدان عمل میں ہیں جو نوجوانوں کی جدوجہد کی نوجوانوں کے عزائب کی نوجوانوں کے جوش و خروش کی راہ دیکھ رہے ہیں نوجوانوں اپنی قوم کو چھوڑ کر صرف اپنی اپنی ذات کو توجہ کا مرکز نہ بناؤ یہ آپ کے آب و اجداد ہیں ماں باپ ہیں بھائی بہن اور رشتہ دار ہیں قوم کے پاس آؤ انہی کے ساتھ مل جل کر رہو ان کے غم کو اپنا غم سمجھو ان کے دکھ درد کو بٹاؤ گمزدوں کا سہارا بنو یتیموں کے آنسوں کو پوچھو مسکینوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرو تھکے ماندوں کے بھوجوں کو ہلکا کرو پریشان حالوں کی مدد کرو ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرو غمگین دلوں کے زخموں کا علاج کرو اپنے عمل سے یا اچھی بات کہہ کر یا اپنی سچی مسکراہٹ سے سماج کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہونا اسے مدد دینا خصوصاً سماج کے کمزور گروہوں کی مدد کرنا اونچے درجے کی عبادت ہے لیکن آج کے دور میں بہت سے مسلمان اسے اچھے ڈھنگ سے انجام نہیں دیتے باوجود یہ کہ اسلام کی تعلیمات بھلائی کے کاموں کو انجام دینے کی دعوت دیتی ہیں خیر کے کاموں کو مری روپ دینے کا حکم دیتی ہیں اور ایک مسلمان کے لیے اسے ہر روز کا فریضہ قرار دیتی ہیں میں نے اپنی کتاب العبادہ فی الاسلام میں یہ بات بیان کی ہے کہ اسلام میں عبادت کا میدان بہت کشادہ ہے اسلام نے اس کے دائرے کو وسیع کر دیا ہے اس نے اپنے دامن میں ان بہت سے کاموں کو سمو لیا ہے جن کے بارے میں لوگ خیال بھی نہیں کر سکتے تھے کہ دین ان کو عبادت اور قرب الہی کا ذریعہ بنا دے گا ہر نفع بخش اجتماعی کام کو اسلام بہترین عبادتوں میں شمار کرتا ہے جب کس کا کرنے والا خیر کا طالب ہو تعریف و توصیف کا متمنی اور لوگوں کے درمیان جھوٹی شہرت کا خواہاں نہ ہو ہر کام جس سے کوئی انسان کسی گمزدہ کے کو پوچھتا ہے کسی دکھیا کے دکھ کو ہلکا کرتا ہے کسی مصیبت زدہ کے زخم پر پھایا رکھتا ہے کسی محروم کے لیے قوت لایموت مہیا کرتا ہے کسی مظلوم کو سہارا دیتا ہے ٹھوکر کھا کر گرے ہوئے کسی انسان کو اٹھاتا ہے قرض کے بھوش کے نیچے دبے ہوئے کسی انسان کا قرض ادا کرتا ہے شریف اور سفید پوش غریب کو سہارا دیتا ہے بھٹکے ہوئے کو راہ دکھا دیتا ہے نادان اور جاہل کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتا ہے کسی پردیسی کو ٹھکانا مہیا کرتا ہے مخلوق سے برائی کو دور کرتا ہے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیتا ہے کسی زندہ کو کوئی نفع پہنچاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اگر نیت درست ہو تو عبادت اور قرب الہی کا ذریعہ ہے اس طرح کے بہت سے کام ہیں جنہیں اسلام نے عبادت اور ایمان کے شعبوں میں شمار کیا ہے اور اللہ کے نزدیک ان پر ثواب واجب ہو جاتا ہے اس باب میں جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان پر یہ بحث انسان عام عبادتوں کو فرض قرار دینے پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ اسے کچھ اور بھی مطالبہ کیا ہے اس کی ہر علامت یا اس کے ہر جوڑ پر عبادت کو فرض قرار دیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان کی انگلیوں کے ہر پورے پر صدقہ عائد ہوتا ہے دو انسانوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے جب کوئی انسان کسی انسان کے سوار ہونے میں مدد دیتا ہے اس کے سامان کو لاد دیتا ہے یا اتار دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے کسی سے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے ہر قدم پر جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے متفق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز انسان کے ہر جوڑ یا علامت پر عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے بہت ہی مشکل بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معروف کا حکم دینا اور برائی اسے روکنا عبادت ہے کسی کمزور کا بوجھ اٹھا لینا بھی عبادت ہے راستے سے گندگی کا دور کرنا بھی عبادت ہے ہر قدم جو نماز کے لیے ایسی ہی وہ روایت بھی ہے جو حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اندر تین سو ساٹھ جوڑ ہیں انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت کو رکھتا ہے لوگوں کا خیال تھا کہ صدقہ سے مراد مالی صدقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں ریٹ نظر آئے تو اس پر مٹی ڈال دو یہ بھی صدقہ ہے اور راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے احمد ابو داود ابن خزیمہ ابن حبار ان کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک مسلمان کا اپنے بھائی سے خندہ روئی کے ساتھ ملنا صدقہ ہے نیز بہرے کو کوشش کر کے بات سنا دینا اندھے کو راہ پر ڈال دینا گمگشتہ راہ کو راہ بتا دینا حاجت مند کی حاجت روائی کرنا پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا کمزوروں کے بوجھ کو اٹھا دینے اور اسی طرح کے کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عبادت اور صدقہ شمار کیا ہے اسی طرح ایک مسلمان اپنے سماج میں ایسا چشمہ بن کر رہتا ہے جس سے خیر اور رحمت کے سوتے ابلتے ہیں نفع اور برکت کے دہارے روا ہوتے ہیں وہ بھلائی کے کاموں کو انجام دیتا ہے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے وہ معروف کو پھیلاتا ہے معروف کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ بھلائی کے لیے کنجی بن جاتا ہے شر کے سوتو کے لیے ڈاٹ بن جاتا ہے اور اس طرح ابن ماجہ کی اس حدیث کا وہ مصداق بن جاتا ہے لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر مبارک بات ہے اس بندے کے لیے جسے اللہ نے خیر کی کنجی اور شر کے لیے ڈاٹ بنا دیا بعض پرجوش افراد کہتے ہیں جو لوگ ان اجتماعی کاموں میں مشغول ہوں گے وہ دعوت اسلامی کی اشاعت کا کام نہیں انجام دے سکیں گے اور نہ اس رخ سے لوگوں کی ذہنی تربیت کر سکیں گے جبکہ یہ کام انتہائی اہم اور ضروری ہے میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں یہ اجتماعی کام دعوتی کا ایک رنگ اور اسلوب ہے اس سے لوگوں تک دعوت ان کے ماحول میں پہنچائی جاتی ہے دعوت کا یہ کام عمل سے جڑا ہوا ہے دعوت صرف بات چیت کا نام نہیں ہے کہ اسے زبان اور تحریر سے انجام دیا جائے بلکہ لوگوں کے معاملات اور مسائل پر بھی توجہ دینی پڑتی ہے لوگوں کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں تو یہ حل انہیں اسلامی فکر سے قریب کر دیتا ہے امام حسن البنہ پر اللہ کی رحمت ہو وہ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے اسی لیے ہر دائرے میں بھلائی اور اجتماعی خدمت کا شعبہ بھی کھولا تھا مزید پر آ مسلمان اس بات پر معمور ہے کہ لوگوں کے لیے خیر کو انجام دے ساتھ ہی ساتھ اسے اللہ کے سامنے جھکنے سجدہ ریز ہونے کا حکم بھی دیا گیا ہے قرآن کا ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمنوا رکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادی الحج آیت نمبر ستتھر اٹھتر اے لوگو جو ایمان لائے ہو رکو اور سجدہ کرو اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلا نصیب ہو اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنی کا حق ہے اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا یہی مسلمان کی زندگی کا پیام ہے یہ تین شعبوں میں منقسم ہے ایک شعبے میں اس کے تعلق باللہ کی حد بندی کی گئی ہے اور یہ عبادت میں نمایاں ہوتی ہے دوسرے شعبے میں سماج سے اس کے تعلقات کی حد بندی کی گئی ہے اور یہ بھلائی کے کاموں میں اجاگر ہوتی ہے اور تیسرے شعبے میں شر کی قوتوں سے اس کے تعلق کی نوعیت بیان کی گئی ہے اور یہ اللہ کی راہ میں صحیح جہاد سے نمایاں اور اجاگر ہوتی ہے بس ایسی حالت میں جو آدمی سماج میں بھلائی کے کاموں کو انجام دے رہا رہا ہے ہے ہے وہ وہ وہی کام کر جو اللہ اللہ نے اس کے کے لیے ضروری قرار دیا نزدیک کا مستحق ہوگا اور لوگوں کے نزدیک قابل تعریف قرار پائے گا بعض پرجوش نوجوان یہ بھی کہتے ہیں کہ مبلگین اسلام کو اپنی تمام کوششیں ایسی اسلامی حکومت کے قیام پر مرکوز کر دینی چاہیے جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کرے اور پوری زندگی کو اسلامی بنیادوں پر قائم کرے ملک میں اسلام کو نافذ کرے باہر اسلام کی تبلیغ کریں اور جب ایسی حکومت قائم ہو جائے گی تو وہ سماج کی ان تمام ضرورتوں اور مطالبوں کو پورا کرے گی جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ جاہلوں کی تعلیم کا نظم کرے گی بیکار افراد کے لیے کام مہیا کرے گی معذور اور محتاجوں کی کفالت کرے گی مریضوں کے لیے دوا مہیا کرے گی مظلوم کو انصاف دلائے گی کمزور کے لیے قوت بنے گی پس ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایسی حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش کریں اور اپنے وقت کو جزوی پیوند کاری اور ذیلی اصلاحی کوششوں میں ضائع نہ کریں یہ کوششیں مریض کے لیے خواب آور ٹکیا کی حیثیت رکھتی ہے یہ ان دواؤں کی طرح نہیں ہے جو مرض کو جھڑ سے اکھاڑ پھینکے ان نوجوانوں سے میرا یہ کہنا ہے کہ بے شک ایسی اسلامی حکومت قائم کرنا جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرے اسلام کی بنیاد پر سے سارے مسلمانوں کو اکٹھا کر دے انہیں یعنی اسلام کے جھنڈے کے سائے میں متحد کر دے امت مسلمہ کا فریضہ ہے ہم سب کو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے مبلکین اسلام کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے سب سے بہتر راہ اور بہترین طریقہ کار اپنا کر سخت بھرپور کوشش کرے تاکہ منتشر کوششیں متحد ہو جائے شک و شبہ میں مبتلا دلوں کے اندر یقین کی شمع روشن ہو جائے راہ میں پائی جانے والی بیشتر رکاوٹیں دور ہو جائے مطلوب ہر اول دستہ آگے بڑھ سکے نیز ان مبلگین کو بہتر راہ اور بہتر طریقہ کار اپنا کر مقامی اور عالمی سطح پر رائے عام کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس فکر اور اسلامی حکومت کے نظریے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن یہ ساری باتیں ایک طویل وقت چاہتی ہیں بھرپور صبر چاہتی ہیں یہاں تک کہ اسباب مہیا ہو جائے رکاوٹیں دور ہو جائیں شرطیں پوری ہو جائیں اور نتیجہ سامنے آ جائے لیکن جب تک یہ آرزو پوری نہیں ہوتی لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو کچھ بلائی کا کام کر سکتے ہیں کرتے رہیں اپنوں کی کی اور اپنے اس سماج خدمت میں لگے رہیں جس کے درمیان وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اللہ ہر شخص کو اس کی سخت کے مطابق ہی مکلف بناتا ہے انہی کاموں کے ذریعے ہر اول دستے کی بھی تربیت ہوگی اسی عمل کی بھٹی میں وہ پختہ ہوگا اور اسی میں اس کا امتحان بھی ہو جائے گا کہ وہ سماج پر اثر انداز ہونے اور اس کی قیادت کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہے ایک مسلمان کے لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے ایک مریض پڑا ہوا ہو کسی قومی یا خیراتی شفا خانے سے وہ اس کے علاج کا نظم بھی کر سکتا ہو لیکن اس سلسلے میں وہ تقدو وہ تقدو سے انکار کر دے اور کہے کہ انتظار کرو یہاں تک کہ جب اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تو وہ مریضوں کے علاج کا کام لے گی کسی مسلمان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی نگاہوں کے سامنے غریبوں بیواؤں اور معذوروں کو دیکھتا رہے جبکہ اسے اس بات پر قدرت بھی حاصل ہو کہ وہ زکوٰۃ فنڈ قائم کر کے ان کی مدد کر سکتا ہو اس فنڈ میں امیروں سے جو رقم لی جاتی ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے لیکن وہ اس کام کو انجام دینے کے لیے تیار نہ ہو اور کہے کہ جب اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تو اجتماعی کفالت کی بنیاد پر وہ اس خدمت کو انجام دے گی کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے چاروں طرف لوگ لڑ جھگڑ رہے ہو اور وہ تماشائی بنا رہے دشمنی کی آگ ہر رتب و یابس کو جلا کر خاک کرتی رہے اور وہ منتظر رہے کہ جب اسلامی حکومت قائم ہوگی تو لوگوں میں عدل و انصاف کی بنیاد پر سرح صفائی کرا دے گی اور ایسی حالت میں جو گروہ سرکشی پر آمادہ ہوگا اس سے جنگ کرے گی یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کو تسلیم کرے مسلمان کے لیے جو چیز مناسب ہے وہ یہ ہے کہ اپنی صلاحیت کے مطابق شر کا مقابلہ کرتا رہے بھلائی کے کاموں کو انجام دیتا رہے رائی برابر بھلائی کا کام انجام دے سکتا ہو تو ہاتھ باندھ کر کھڑا نہیں رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو آیت نمبر مطلوب اسلامی حکومت کی مثال میں نے زیتون اور کھجور کے درخت سے دی ہے ان کے پودے جب کسی باغ میں لگائے جاتے ہیں تو کچھ سالوں کے بعد ہی ان سے پھل ملنے کی توقع ہوتی ہے لیکن جب کھجور اور زیتون کے یہ درخت پھل نہ دینے لگے تب تک باغ کا مالک بیکار پڑا رہتا ہے ہرگز نہیں بلکہ وہ ان سبزی اور غلو کی کاشت کرتا ہے جن سے جلد پیداوار حاصل ہوتی ہے اس طرح وہ اپنی زمین کو شاداب رکھتا ہے اپنے وقت کو آباد رکھتا ہے اور اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتا ہے جس کا فائدہ اسے اور اس کے پڑوسیوں کو ملتا رہتا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ زیتون اور کھجور کے پودوں کی بھی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ چند سالوں بعد ان کے پھل دینے کا وقت بھی آ جاتا ہے مسلمانوں سے حسن زن اپنے نوجوان بچوں کے لیے میری چھٹی اور آخری نصیحت یہ ہے کہ آنکھوں سے سیاہ آئینک اتار کر لوگوں کو دیکھیں اور یہ فرض کر لیں کہ اللہ کے بندوں میں بھلائی ہے حسن زن کو مقدم رکھیں اور یہ جان لے کہ انسان پیدائشی مجرم اور گناہ گار نہیں ہے یہی اصل اور بنیاد ہے اور اسی طرح مسلمانوں کے حالات و واقعات کو بھلائی پر محمول کرنا چاہیے